حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہو تو وہ کسی کو اپنے آگے سے نہ گزرنے دے اگر وہ انکار کرے تو اسے لڑائی کرے سنن نسائی حدیث نمبر سات سو اٹھاون